شعبہ اور یحییٰ کے بجائے مسعر نے عدی بن ثابت سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ کی قرآت کرتے ہوئے سنا میں نے کسی کو نہیں سنا جس کی آواز آپ سے زیادہ اچھی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار انتالیس